فرمایا حدیث شریف کا یہ وظیفہ پابندی سے پڑھا کرو کیونکہ آج کل ہر طرف یہ اوہام گردش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا کسی کا کوئی اثر ہے کسی کا کوئی سحر ہے کوئی ایسا معاملہ ہے اور کیونکہ جب خوف خدا کی کمی ہوتی ہے تو مخلوق کا خوف اور اوہام بڑھ جاتے ہیں جب اس لیے صحابہ کرام پہ یہ چیزیں نہیں سنی جاتی کہ صحابی پہ کوئی جن چڑھ گیا اور فرمایا محمد علی قلعے کے بارے میں بھی کوئی نہیں سنتا کیونکہ طاقت اور قوت اگر دل مضبوط ہے تو بھی دل نہیں چڑھتا لیکن آج کل ایمان بھی کمزور ہے اور انسان بھی کمزور ہے اس وجہ سے جو ہے یہ بعض دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ صرف بعض نہیں بلکہ اکثر وہمیات ہوتی ہیں مجھے بنگلہ دیش کا کالا جادو مشہور ہے بنگلہ دیش کے عالم مولانا اسماعیل صاحب جو صرف عالم نہیں بلکہ اس کو الٹا کر لیں تو عامل بن جاتا ہے تھوڑا سا اوپر کو عالم بھی اور عامل بھی یعنی جنات اتارنے والے اور بہت جب وہ کراچی آتے تھے تو بغیر اطلاع کیے ہوئے رش لگ جاتا تھا پھر تو اللہ کو منع کرنا پڑا کہ بھائی ان سب چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام بتاؤ اور ان سب چیزوں میں اب ہر آدمی جس کو ذرا سا بھی شک ہے کاروبار میں جب نفع خوب ہو رہا تھا جب تو کوئی توفیق نہیں ہوئی شکر ادا کرنے کی جب ذرا سا نقصان ہوا فوراً کسی نے کچھ کرا دیا اور کچھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو مولانا نے مجھ سے فرمایا جن کے جو سینکڑوں لوگوں کا علاج کر چکے تھے اور بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں انہوں نے کہا کہ جتنے سو لوگ جو میرے پاس آتے ہیں سو آدمی ان میں سے اٹھانوے پر اٹھانوے کو صرف وسوسہ ہوتا ہے اور وہم ہوتا ہے دو پر کوئی ایسا معاملہ نکلتا ہے انکار نہیں کیا اور انکار کر بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ چیزیں تو حقائق ہیں ایسا ہو جاتا ہے لیکن سو میں سے دو فیصد بتاتے ہیں ہمارے پاس آنے والوں میں یہ چیزیں نکلتی ہیں اور آپ آج عاملوں کے پاس چلے جائیں جو اچھا خاصا بھی بیٹھا وہ بھی چلا جائے اس کو بھی وہ کئی سو جن اس کے پیچھے بتا دے گا اور پھر اس سے پیسے ایڈ لے گا کہ آپ کو بالکل کالا بکرا ہونا چاہیے ایک بال بھی اس کا سفید نہیں ہونا چاہیے ایسا بکرا ہونا چاہیے ہرن کی جھلی ہونی چاہیے اور ایسا ہد ہد کا فلاں چیز ہونی چاہیے اب لا کے دے اس کو کہاں سے لائیں گے پہلے آدمی یہی کہے گا کہ بھائی یہ تو ہمارے پاس تو نہیں کہے گا پھر اس اصل میں ہے بہت مہنگا تو اس کے دس ہزار روپے آپ جمع کرا دیں تو بس دس ہزار روپے جمع کرائیں اور کچھ نہیں ہونے پہ بھی آدمی مزید پریشان ہوگا اسی لیے نے فرمایا کہ کہاں پڑھتے ہو عاملوں کے چکر میں کہاں پڑھتے ہو عاملوں کے چکر میں آؤ کاملوں کی صحبت میں عاملوں کے بجائے کاملوں کی صحبت میں آؤ دیکھو جب دین آئے گا تو دنیا خود بخود لذیذ ہو جائے گی من عامل صالحا من ذکر او انسا جو نیک کرے گا من عامل صالحا جو نیک اعمال کرے گا من ذکر بن نیک چاہے عورت ہو یا مرد ہو اللہ تعالیٰ اس کو حیاتا طیبا ہم اسے حیات طیبہ حضرت خانوی ترجمہ فرماتے ہیں پر لطف حیات عطا فرمائیں گے فلاں طیبہ ہم اس کو پر لطف حیات فرمائیں گے جو ہماری مان کے چلے گا اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی ماننے میں تو فصل پیش کرتے ہیں نفس و شیطان کی فوراً ماننے لگتے ہیں تو اس وجہ سے نفس و شیطان اور شیطان جن بھی جو ہے وہ شیاطین میں سے ہی جن شیطان بھی جن ہے اور اسی طرح جنات جو ہے انسان کو اسی لیے پریشان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار نہیں ہے تو اول تو آدمی ان اوہام اوہام باطلا سے بچے اور دوسرے یہ وظائف تو وہ شام پڑھ لے صبح فرمایا آفٹر فجر مسٹروں کے لیے حضرت نے فرمایا کہ مسٹروں کو جو ہے جب ٹر مل جاتا ہے تو مسٹر خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اوکے پھر وہ بات کو سمجھ لیتا ہے کہتا ہے آفٹر فجر جب کہا جائے اور آفٹر مغرب آفٹر یہ بھی پورے تلفظ کے ساتھ آفٹر نہیں کہہ رہا ہوں آفٹر فجر اور آفٹر مغرب تین دن مرتبہ سورہ اخلاق پڑھے اور مولانا اسماعیل صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جو معمولات صبح و شام والا کی ہیں آدمی یہ روزانہ پڑھ لے تو ان سب چیزوں سے بالکل انشاءاللہ بے فکر ہو جائے گی کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس کو پڑھ لیں بسم قل وحیم اللہ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 من من شر الوسواس الذي يوسوس في الناس ایک وظیفہ اور ہے حدیث شریف کا کہ اس کو آدمی اگر پڑھ لے تو صبح سے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں اور اگر دن میں مر گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اسی طرح شام میں پڑھ لیا اور رات میں انتقال ہو گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں وقلنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم العيد والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصدر له الأسماء الحسنى يصدح له ما في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم ایک چیز کا اس میں اور خیال رکھنا چاہیے کہ تجویز درست ہو ورنہ پڑھنے والے بعض ایسے پڑھتے ہیں کلاؤ رب الفلک کل کاف سے اکلو فہو کل کھاؤ کہو نہیں کل کا مطلب ہے کہو اور کل کا مطلب ہے کھاؤ یہ ہماری اردو میں اور فارسی میں اس کا مطلب ہوتا ہے تمام کے معنی میں کل کا کل تو اس لیے کل الفلق کا کیا مطلب بنا مطلب تبدیل ہو جائے تو اس لیے فرمایا جی، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جب شاعر کا کلام غلط پڑھا جائے تو شاعر کو تکلیف ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا کلام غلط پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو سکتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کلام کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ صرف صرف اچھا نہیں ہے بلکہ واجب ہے صرف ایک اچھا عمل ہی نہیں ہے کہ ایسا کر لیا تو اچھی بات ہے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں کرنا واجب ہے ہر آدمی کے ذمے کہ خالد صاحب کے سامنے ذان و ادب طے کرے اور اس کو کچھ ان کو کچھ مشاہرہ بھی دے گٹ پٹ گٹ پٹ پہ آدمی پہلی کلاس سے لگا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں روپے بلا مبالغہ اور جو کچھ زیادہ ہی ماسٹر وغیرہ کرتے ہیں وہ لاکھوں روپے روپے لگا دیتے ہیں ایم بی اے اور فلاں فلاں ڈگریاں جو ہیں وہ تو بکتی ہیں اس لیے بکتی ہیں کہ اس سے کمایا جاتا ہے تو دنیا پہ آدمی کتنے لگاتا ہے آخرت کے لیے دو چار سو روپے کسی خاری صاحب کو دے دے پانچ سو روپے اور مہینے میں جو ہے ان کو وظیفہ پیش کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ خیال بھی رہے گا کہ ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں تو تاکہ ناوے بھی زیادہ نہ کریں لوگ روزانہ کا بھی حساب لگاتے ہیں کہ پانچ سو روپے کے حساب سے جو ہے وہ اتنے روپے بنے چھ سو کے حساب سے اتنے روپے بنے تو اتنے روپے ہم ضائع کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اچھا اور قاری صاحب بھی پابند رہیں گے پھر اور جو پیسہ یہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پیسہ پرانے کریم کے سیکھنے پر خرچ کیا جائے گا وہ سب کا سب آخرت میں ملے گا اور جو دنیا کے اول فول چیزوں میں یہاں تک کے کھانے پینے کی چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب ختم کر کے ہم یہاں سے جائیں گے وما ہم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے عند اللہ باق اور باقی رہنے والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والا وہی پیسہ ہے جو ہم نے دین کے کاموں میں لگا دیا اور اپنی ہی اصلاح کے لیے کے اچھے مل آنر اور سیٹ ہیں انہوں نے قاری صاحب کو اسی لیے گھر پہ بلوایا اور دو چار سو روپے نہیں دیے قاری صاحب کے لیے ہمارے یہاں قاری صاحب اور امام صاحب کے لیے ہمارے یہاں اتنا کم ہوتا ہے اپنے لیے جو ہے بیس ہزار پچیس ہزار میں بھی گزارا نہیں ہوتا اس کے لیے لطیفہ سنایا تھا کہ ایک ہاتھی وہ روتا نہیں تھا مسکراتا رہتا تھا ہمیشہ اس اس سے کے ہاں، مالک نے یہ عام اعلان کر دیا کہ جو اس کو رولا دے گا میں اس کو ایک لاکھ روپے انعام دوں گا دور دور سے لوگ آئے کسی نے کہا کہ میری اما مر گئی کسی نے کہا میرا گھر اجڑ گیا کسی نے کہا فلاں قتل ہو گیا وہ اپنا مسکراتا رہا ہاتھی دانت دکھا کے دانت دکھا بھی رہا ہے مسکرا بھی رہا ہے اس کو رونا آ ہی نہیں رہا لیکن ایک ایک مولوی صاحب آئے پھٹے پرانے کپڑے اور آ کے اس کے کان میں کچھ کہا ہاتھی زار و قطار رونے لگا اس نے کہا کہ انعام تو تمہارا پکا ہے لیکن یہ بتاؤ تم نے کہا کیا ہے کہا کہ بس یہ رہنے دو رس کو انگور ہی میں رہنے دو بلا وجہ کیوں کہا کہ نہیں تم بتاؤ گے نہیں تو آپ کو انعام نہیں ملے گا اس نے کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ میں جو ہوں مسجد میں امام ہوں اور میری تنخواہ ڈھائی ہزار روپے ہے وہ چار ہزار و قطار ہاتھی رونے لگا تو اپنی اپنے معاملات میں تو پچیس ہزار سے کام نہیں چلتا اور امام معذن کے لیے ڈھائی ہزار اور قاری صاحب کو دینے کے لیے سو دو سو روپے تو اس میں آدمی جتنا دے گا اتنا انشاءاللہ آخرت میں اس کو ملے گا ورنہ جو ہے ہاں، دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت امام احمد بن حمبر رحم اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی اور پوچھا یا اللہ آپ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے فرمائے تلاوت القرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا سراج کرنا تلاوت کرنا فرمایا فہمن پوچھا عرض کیا امام احمد بن حنبل نے فہمن او بلا فہمن ارشاد فرمایا جو سوال تھا وہی جواب تھا فہمن او بلا فہمن چاہے سمجھ کے پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے ہمیں یہ پڑھنا پسند ہے یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو صرف پڑھنے سے کیا فائدہ طوطے کی طرح رٹنے سے حضرت والا نے ارشاد فرمایا بلکہ والا کے شیخ شیخ ثانی حضرت شاہ ابرالق صاحب رحم اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ یا تو بدین ہے یا تو جاہل ہے یا تو بدین ہے یا تو جاہل ہے اس کو یا تو معلوم ہی نہیں ہے اور یہ اس کا ثواب جو ہے صرف حروف کی ادائیگی پہ ہے سمجھنے سے اس کا تعلق ہی نہیں سمجھنا نور اعلیٰ نور ضرور ہے اس سے کیفیات میں اضافہ ہوگا لیکن نہ سمجھے ہوئے بھی اگر صحیح تجویز کے ساتھ بڑھے گا دس نیکیاں ہر حرف پر پھر بھی اس کو ملیں گی شیطان کے لفظ پر ایسا شیطان مردود اور ایسا قائب و خاصر لیکن اس کے لفظ پہ بھی پچاس نیکیاں ملیں گی چین یا فا الف نون پچاس نیکیاں ابلیس میں بھی پانچ حروف ہیں پچاس نیکیاں ملیں گی کلب ہم کن کلب تین تین لفظ ہیں اس میں کلب کا مطلب اسی لیے قلب اور کلب میں کتنا فرق ہے قلب کلب پڑھے کتا ہو جائے گا قلب کو جو قلب ہوتا ہے دل اور کلب ہوتا ہے کتا کتنا فرق ہے میرے کلب میں وہ آئے تو کلب میں کیسے آئے کتے میں آئے پھر کیا مطلب تو اسی لیے صحیح الفاظ نکال الفاظ اگر غلط نکالے جائیں تو طبیعت پہ گرانی ہوتی ہے حضرت ڈاکٹر صاحب سے کسی نے کہا کہ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے آپ کے کیسے مزاج ہیں طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے یہ میں نے مولانا ابراؤل ابرا سے سنا ہمارے جب وہاں پہ ایریا میں ہوتے تھے آج سے سن پچاسی کی بات ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو ٹھوک ٹھاک لو کیا اتنا تقیل لفظ ٹھیک ٹھاک بھائی یوں کہو مزاج بخیر ہیں حال خیریت سے اللہ والوں پہ تو ایسے ایسے الفاظ بھی گرانی کا سبب بنتے ہیں کہ جائے گا ان کو جو ہے غلط اردو بول کے جو ہے ان کو تنگ کرنا کیا کہیں اردو کی تو حالت وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اور اردو پہ جب ہمیں برا لگتا ہے تو اللہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کے کا کلام ہے اور اس کو ذرا سا آپ دیکھیں ان بن غفور کتنی اور یہ غلطی تو بعض صحیح تلفظ والے بھی کرتے ہیں جلدی میں مجھے مولانا عبداللہ مفتی عبداللہ صاحب مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری کے بیٹے نے کہا کہ عرب والے بھی واضح طرح غلطی کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں الغلط الغلط غلط غلط صحیح ہوں ایک استاد نے ہمارے یہ جملہ بتایا الغلط غلط یعنی غلط کہنا غلط ہے بل غلط صحیح ہوں اور غلط جو ہے وہ صحیح ہے تو یہ بعض لوگ غلط کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے تو مولانا نے فرمایا کہ بعض جو عرب جو یعنی کہ اس کا تجوید وغیرہ کا خیال نہیں کرتے اور دینداری ان میں کم ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں انہوں نے پھر یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسا کہ لام علیف کو پورا نہ پڑھنا جیسے ان اللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی ظالمین سے محبت نہیں کرتا اب پڑھا ان اللہ لا يحب الظالمین لام علیف نہیں پڑھا لام پہ زبر پڑھا ان اللہ لا يحب الظالمین نعوذ باللہ ترجمہ کیا بنا اللہ تعالیٰ ظالمین سے صرف محبت نہیں بہت محبت کرتا ہے کیونکہ لام تاکید کا ہو گیا اللہ تعالیٰ ظالمین سے بہت محبت کرتا ہے ان اللّہ اللہ اسی کا عقص زبر تھا یہاں پہ ان اللہ اللہ غفور اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے بہت معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے ہم جلدی میں ہم نے پڑھا ان اللہ اللہ عفب غفور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے نا بتائیے کتنا ترجمے میں فرق صرف زیر اور الف اسی لیے زیر اور زیر اور یا میں فرق ہے یعنی الف اور زبر میں فرق ہے اور زیر اور یا میں فرق ہے واؤ اور پیش میں فرق ہے پیش کے معنی الگ ہوتے ہیں یا عرف نام یا عرف نام ہم نے پہچانا اللہ تعالیٰ کو یا عرفنا نام ان عورتوں نے پہچانا اسی طرح نون نون زبر کا جو سیگا ہے یہ جمع معنف غائب کا ہے یعنی ان عورتوں نے ایسا کیا اور نون الف جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ان للہ و ان حالانکہ لفظ کیا انا للہ و انا انا یہاں پہ الف جو ہے یہ ہم سب کا ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے انا للہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے وہ ان ناٮٔی راجعون اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے لیکن آدمی جلدی میں کہتا ان اللہ بعضوں کو تو اس بس وہ صرف رسم دنیا نبھانے کے لیے اس کو یاد کر لیتے تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے الحمد للہ الحمد للہ صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے قرآن کریم دیکھیں سورہ مزمل مزمل پر میں ورت تل قرآن ترتیلا قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں القرآن تجویدہ قرآن کریم کو جیسے اس کے حروف نکالنے کا حق ہے اس طرح اس کے حروف نکالو اس میں کمی بیشی نہ کرو نہ اتنی کمی کرو نہ ہا کو ہا پڑھو اور نہ ہا کو خواہ ہاں پڑھو دونوں کے صحیح تجویز جس مخرج سے نکالنا ہے واد کو بہت سے لوگ دعد پڑھتے ہیں بالکل سر وہ کہتے ہیں ہے یہ لفظ نہیں لکھا واد ہے کسی نے کہا کہ آ کے کسی نے کہا کہ ہماری اما کو کوئی مرد لگ گیا ہے مرد مرد مرد نہیں مرد لگ گیا ہے تو کیا کہو گے کیا مطلب بنے گا اس کا حالانکہ لفظ واد سے ہے مرد یعنی کہ جو ہے بیماری تو یہاں پہ مرد کہنا پڑے گا دال کے ساتھ تلفظ کے غلط ادائیگی سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو واد کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے زبان کو ذرا سا سیدھے کی طرف لائیں سیدھے سیدھی جبڑے کی طرف والا تھوڑا سا موٹا ہو یہاں تک نے لکھا ہے کہ اگر وا کی طرف چلا جائے کوئی حرج نہیں ہے دال کی طرف نہ جائے بولا وہ حضرت والا بھی باریک پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں ولین بس اتنا صحیح لیکن ایک دم سے پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں یہی یہ چیز نہ یہاں بتائی جا سکتی ہے نہ کتاب سے سیکھی جا سکتی ہے یہ تو کسی قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے وہ بار بار جب بتائیں گے بار بار بتائیں گے خانقاہ میں روز آنا کتنے لوگ اسی لیے روزانہ آتے ہیں کہ وہ اپنی تجویز درست کرتے ہیں باقی جو جہاں ہے وہ اپنے کسی قاری صاحب کو معذر صاحب کو امام صاحب کو پکڑ لے کوئی نہ ملے کوئی حافظ بچہ مل جائے عورتوں کو کوئی حافظ حافظہ بچیاں مل جائیں وہ ان سے اپنے قرآن کریم کو درست کرا رہے ہیں ورنہ جانے کے بعد پھر پچھتاوا ہوگا ورنے کے بعد جو ہے ایک صاحب نے کہا تھا آج سے بارہ سال پہلے کہ میرا بھی ارادہ ہے کیونکہ صحیح پڑھنا نہیں آتا اس لیے پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے اس لیے پڑھنے سے محرومی ہے نے کہا اس کو جلدی سیکھ لیں لیکن اب سے بارہ سال گزرنے کو ہے کہ ابھی تک انہوں نے نہیں سیکھا میں نے درمیان میں ایک دفعہ کہا بھی کہ لگتا ہے کہ منکر نکیری خبر میں صحیح کرائیں گے آپ کے الفاظ کو کیونکہ جب دنیا میں آدمی سیکھے گا نہیں اور پڑھے گا نہیں کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کے پڑھنے سے آدمی محروم ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آدمی تجوید پہ اتنا وقت لگائے بجائے اس کے کہ آدمی غلط پڑھے اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں سورہ بقرہ پڑھوں جلدی جلدی بغیر ترتیل اور تجوید کے اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں سورہ القاریہ پڑھوں تجوید کے ساتھ دیکھیے بقرہ کتنی ہے ڈھائی پارے تقریباً سورہ القاریہ ایک منٹ کے اندر اندر ختم لیکن تجوید کی کتنی اہمیت ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تجوید کے ساتھ آج رمضان شریف میں بھی ہمارے ماحول میں بہت جسے کہتے ہیں ہر طرف یہ ریس لگی ہوتی ہے کہ میں نے اتنے ختم کر دیے میں نے اتنے ختم کر دیے مقصود ختم کرنا نہیں ہے بلکہ مقصود صحیح پڑھنا ہے کیفیت بھی مقصود ہے اور کمیت بھی مقصود ہے دونوں چیزیں یہ بھی نہ ہو کہ بالکل ایک آیت دو آیت پڑھے کم از کم حضرت نے فرمایا کہ ایک پارا نہیں پڑھ سکتا آدھا پارا پڑھے آدھا بھی نہیں پڑھ سکتا پاؤ پارا پڑھے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا کسی دن مصروفیت ہے تو دس آیت ضرور پڑھ لے پر میں جو دس آیت پڑھ لے وہ غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا اگر کبھی موقع نہ ملے تو دس آیت جو ہے وہ کس آدمی دو منٹ میں پڑھ سکتا ہے عرب میں یہ بات کتنی عمدہ ہے کہ جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں ایک دو منٹ بھی ہو نماز میں فوراً قرآن کریم اتار کے پڑھنے لگتے ہیں ہمارے ہاں تو بس مہینوں پڑھتے نہیں اور رمضان شریف میں ساری قضا ادا کرتے ہیں اور پھر خوب تیزی سے پڑھتے ہیں کوئی کہتا چار ختم کر دیا کوئی کہتا ہے پانچ ختم کر دیا لیکن وہ سب بھی صرف ختم ہوتا ہے یا علمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے باقی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کریم کی تجویز کا اہتمام ہوگا تب ہمارے اعمال میں جان جان آئے گی ایک لڑکے نے مجھ سے بتایا جو مجھ سے پڑھتا تھا کہنے لگا کہ نماز پہلے بھی میں پڑھتا تھا لیکن تجویز صحیح کرنے کے بعد جو نماز چار پانچ منٹ میں پڑھتا تھا اب آٹھ سے دس منٹ میں پڑھتا ہوں کیونکہ اب جو ہے پتا چل گیا کہ کہاں چلنا ہے کہاں رکنا ہے کیسے لفظ نکالنا ہے کیسے نہیں نکالنا ہے ورنہ بس چلے چلے جا رہے ہیں نان اسٹاپ شریف سے شروع کیا تو والا والین پہ جا کے رکے اور بعض دفعہ اس کے بھی ساتھ ملا دیتے ہیں سانس لینا رکنا یہ سب یہ اس سے بات کا پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ بات ختم ہوئی کہاں پہ بات شروع ہوئی اٹھو مت بیٹھو کیا سمجھا جائے گا کہ کھڑے مت ہو یا اٹھو مت بیٹھ جاؤ اور یوں کہا جائے اٹھو پہ وقت کیا جائے اٹھو مت بیٹھو اس کا مطلب کچھ اور بنے گا کہ اڑ جاؤ بیٹھنا تمہارے لیے منع ہے اسی لیے جہاں پہ وقت ہے وہاں پہ وقت معرفت الوقوف تجویز الحروف و معرفت الوقوف حروف کے تجویز کو صحیح نکالنا اور جہاں وقت کرنا ہے وہاں پہ وقت کرنا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کلام الملوک ملوک الکلام ہوا کرتا ہے کلام الملوک بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تمام کلاموں کا بادشاہ ہے بندہ ناچیز کا شعر سنیں کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ دل لبھا دینے والے محبوب کا حق ہو دو چار دفعہ پڑھیں دس دفعہ پڑھیں دل اکتانے لگے گا بیس دفعہ پڑھیں بہرحال اکتائے گا لیکن اللہ تعالی اور ہم کا کلام ہے پڑھیے اور پڑھتے چلے جائیے جتنا جو پڑھتے اس میں اتنا ہی حسن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے آپ لوگوں نے میاں احمد تھانوی صاحب کے کی قرآن سنی ہوگی ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ ان کو منہ ہلانے کی ضرورت پڑ رہی کیونکہ بچپن سے وہ اسی کام میں لگے ہوئے اس طرح کے لوگ جو مستقل ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی ادائیگی اتنی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ہاری عبد الباسد جیسے لوگوں کو مجلسوں میں کتنے کتنے ایمان لے آئے اچھی آواز سے پڑھنے کی وجہ سے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے معجزہ ہے کہ قرآن کریم لجو من ہوا فی شان خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس ذات کی ہر لہجہ نئی شان ہے اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہر لہجہ نئی شان ہے اس طرح اس کے کلام کی بھی ہر لہجہ نئی شان ہے اس کے بندوں کی بھی اس کے اوشاق کی بھی ہر لہجہ نئی شان ہے اللہ والوں کی بھی ہر لہجہ نئی شان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثبت ہو گیا تو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو یہ صرف قافیہ بندی نہیں ہے اور یہ قافیہ بندی بھی جو ہے یہ عرب کے مزاج کی رعایت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کی رعایت رکھی ہے کہ شعر گوئی ان کے رگ و پہ میں سرایت کر چکا تھا بالکل ہر بچہ بچہ شاعری جانتا تھا اور ابو طالب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے اور نوافیاں جو ہیں اس کا مرتیا لکھ رہی تو یہ حال تھا عرب میں شاعری کا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس بہت ترقی پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ وہ ہاتھ پھیر دیتے گوڑی اچھا ہو جاتا وہ دعا کر دیتے نابینا کی آنکھیں واپس آ جاتی مردے کو وہ زندہ کر دیتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ تم تو کتنا علاج کرتے ہو کتنی بھی ترقی کر لو مردے کو زندہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معاوضہ فرمایا کہ میڈیکل سائنس جو ہے انگوش بنندہ رہ گئی تو جیسا نبی جس وقت کا جیسے حالات ہوتے ہیں وہ ایک وقت تھا کہ جادو بہت زوروں پہ تھا اس زمانے میں اس وقت کے جو انبیاء کو ایسا ایسی کا ایسی معجزات دکھائے گئے کہ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا یہ کیسے ہو سکتا ہے سلمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی حکومت عطا فرمائی تو جس وقت میں جیسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ویسی نبیوں کو معجزات عطا فرماتے ہیں عرب میں جو ہے شعر و شاعری کا بہت غلبہ تھا بہت ہر طرف شعر و شاعری اور ادب اور اگرچہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے لیکن ان میں بھی شعر و شاعری ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام عطا فرمایا کہ ابن مغیرہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو ان کو مجرون کہتے ہو تو یہ کہنا تمہیں خود بدنام کر دے گا میں نے میں نے تمام دنیا کے شو عرب شعرا کو پڑھا ہے لیکن میں نے ایسا کلام کہیں نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں یہ ان کا کلام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہیں پہ رکھا اور دکھایا کہ دیکھو یہ تو کہیں انہوں نے ضام ادب بھی طے نہیں کیا یہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے کہ ان کے لبوں سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا اللہ ہوا وہ اپنی اپنی سوچ سے کچھ نہیں کہتے اللہ وقت یو مگر جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اس کو آپ علیہ السلاۃ والسلام وہ چیز بیان فرماتے ہیں لیکن کیا کہیں فرمایا وَإن كنتم في غیب مما نزلنا على عبدنا فأتو بصورت من مثلی ودعو شہداکم من دون اللہ جو لوگ اس کو مانتے نہیں تھے ان کو ارشاد فرمایا وَإِن كنتم فِي غیب مما اگر تم لوگ ابھی تک شبہ میں پڑے ہوئے ہو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا جو ہم نے نازل فرمایا عَلَى عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو ایک سورت کوئی چھوٹی سی بنا کے لے آؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ اس کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ اللہ تعالیٰ نے سب کو چیلنج کیا الحمدللہ الحمدللہ ودعو شہداکم سب کو بلا لو اپنے بڑے بڑے ادیبوں کو بلا لو ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل بھی بڑا ادیب تھا جہالت کا باپ تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتا لیکن شیر و ادب میں سے بہت واقف تھا ود شہداکم کم مندون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بلا لو ان کن تم اگر تم لوگ سچے ہو پھر آگے فرمایا اور اگر تم لوگ ایسا نہ کر سکو آگے ایک جملہ اور بڑھایا پالو تفالو اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے فعلم اگر تم لوگ ایسا نہ کر سکو ولن تفالو اور تم لوگ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے لن کا ترجمہ ہر جگہ ہرگز بنتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ولن تفالو تف اللہ فعلم تفالو ولن تفالو آگے کیا ہے بھائی کوئی حافظ نہیں ہے حافظ تو ڈرو اللہ تعالیٰ کی آگ سے تھانوی نے اس کا کیا عمدہ ترجمہ فرمایا کہ اگر تم نہ لا سکو اور تم نہیں لا سکتے ہرگز نہیں لا سکتے تو نار التی تو ذرا بچتے رہیو دو وقت کی آگ سے ذرا بچتے کہتے ہیں ہمارے عرف میں ہی بچتے رہنا ذرا بچو تو حلطانوی نے اس کا ترجمہ فرمایا بالکل عرف عام میں کہ ذرا بچتے رہنا دو دخت کی آگ سے فتق النار اللتی وقود الناس والحجارہ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے تو لیکن نہیں لا سکے قیامت تک نہیں لا سکے خود بھی انہوں نے بنانے کی کوشش کی وہ ہاتھی جس کی دم بہت لمبی ہے اس نے بنایا تھا مسلمہ کذاب نے اور خود وہ اس کے سننے والے خود ہنس رہے تھے کہ یہ کیسا اس نے کیسی اس نے آیت بنائی تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو اور و سرور و لذت حاصل نہ ہو تو کہنا کیف و سرور و لذت حاصل نہ ہو تو کہنا تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو یہ جو کیف و سرور و لذت نہیں ہے یہ تجوید نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے جب تجوید صحیح ہوگی اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوگی حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی بہت بڑے اللہ والے عالم گزرے ہیں اور عالم ربانی ان کو کہا جاتا ہے فرمایا کہ جب جنت میں ہوریں آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا سنو بھی اگر اللہ تعالیٰ کا قرآن سننا ہے تو سنو ورنہ اپنا راستہ لو اتنا ایسا قرآن کریم میں منہمد اور فرمایا حضرت کو مخاطب کر کے کہ مولوی اشرف علی جو ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے اگر تم لوگوں کو آنے لگے تو تم لوگ برداشت نہ کر سکو جنگلوں کو نکل جاؤ ایسا مزہ ہے کہ جنگلوں کو نکل جاؤ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ جن کو اتنا اتنی برداشت دیتا ہے ان کو ایسی لذت بھی دیتا ہے اسی لیے تو ان کو انہی سب چیزوں میں لذت آتی ہے تو صاف سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اس شاخ کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے تو صاف سمجھتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والے کہ ہم ہی لوگ موج میں ہیں یہ بیچارے مولوی صاحب کو دیکھو بیچارے مسجد میں بیٹھے خانقاہ میں بیٹھے ان کو کیا مزہ ہے لیکن ان کو کیا معلوم جس طرح بچے مٹی کھانے میں مزہ تلاش کرتے ہیں لیکن آپ بتائیے کون سے بچے مٹی کھاتے ہیں جو بالکل نا سمجھ ہوتے ہیں دو ڈیڑھ دو تین سال زیادہ سے زیادہ اس سے ذرا سمجھ آنے لگتی ہے مٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ میرے والدین بھی کتنے ظالم ہیں اتنی اچھی غذا سے ہمیں منع کر رہے ہیں مفت کی چیز میں کھا رہا ہوں اور مجھے منع کر رہے ہیں تو صاف سمجھتے ہیں اسی طرح اللہ والے جب ٹوکتے ہیں کہ ایسا مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کو رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں مولانا صاحب شادی بیاہوں میں گانا نہ بجاؤ تو ابھی نہیں بجائیں گے تو کب بجائیں گے میت پہ بجا لینا وہاں تو قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہو وہاں فوراً قرآن ہر ایک کے آدمی آ جاتا ہے کیا کہیں دل پہ گزرتی ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کیوں نہیں پھر وہاں پہ شیطان شیطانیت یاد آتی وہاں پہ فوراً اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں سپارہ ہوتا ہے چاہے پڑھنا ہے نہ تو فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اشاک یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بنتے ہیں عشق جہاں پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے ورنہ فسق ہے کیوں فسق ہے کہ ان کا چراغ حسن بجا وہ بھی بجھ گئے ان کا چراغ حسن بجھا یہ بھی بجھ گئے بلبل ہے چشم نم گلے افسردہ دیکھ کر بس دیکھا کہ ادھر تو لقوا گر گیا اب ان کے اندر تقوا آ گیا اب ادھر منہ ٹیڑھا ہو گیا تو آشف صاحب بھی جو ہے ان کے اندر تقوا آ گیا الحمد للہ الحمد للہ مندے کا حسن کا سورج جو ہی ڈوبا اثر حسن کا سورج جو ہی ڈوبا اثر عشق کے چہرے پہ بارہ بج گئے دیکھ رہا ہے سے یہ کیا ہوا میں تو پہلے میں نے کیسا دیکھا تھا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس نے پانی کا حسن کا سورج جو ہی ڈوبا اثر عشق کے چہرے پہ بارہ بج گئے لات جب مارا انہیں معشوق نے حضرت عاشق بھی کرنے حج گئے جب معشوق کی طرف سے لات پڑی پھر عاشق صاحب بھی حج کرنے کے لیے گئے رہے چلو بھائی وہ تو بات نہ مانی تو اب خدا کے چلے یہ ایسا ہوا لیکن حضرت فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بعضوں کو ایسے عشق مجاز کے جب مار پڑتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اس پر حضرت والا نے شعر سنایا کہ چلی شوخی نہ کچھ باد صبا کی چلی شوقی نہ کچھ باد سبا کی بگڑنے میں بھی اس کی بنا کی پھر اس نے اور ترمیم سے فرمایا کہ چلی شوخی نہ کچھ اس بے حیا کی شیطان مردود بے حیا کی چلی شوخی نہ کچھ اس بے حیا کی بگڑنے میں بھی اس کی بنا کی بعض دفعہ حالات اور بے وفائی انسانوں کی طرف سے اس لیے ہوتی ہے اور حالات اس لیے آتے ہیں بچے کی پٹائی کیوں کی جاتی ہے کہ وہ فرما بردار بن جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں بعض دفعہ وہ اسی لیے آتے ہیں کہ بندہ میرا فرما بردار ہو جائے مجھے یاد کرے آہو نالے کرے پھر وہ میرا میرا پیارا بندہ بن جائے تعالیٰ نے اس پہ مثال عطا فرمائی مرومی کی کہ ایک آدمی جو ہے وہ رات میں اپنے کسی کو وقت دے دیا اور وقت دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو تلاش کر رہا تھا اپنے محبوب کو یہاں تک کہ اس وقت کا کوتوال اس وقت شہر میں جو ہے بہت محلے میں چوری چوری کے کیسز بہت ہو رہے تھے لہٰذا اس نے دیکھا کہ عاشق کی حالت تو ایسی ہوتی ہے پھٹے آلو بچارا مجنو بنا ہوا وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا پھر رہا وہ سمجھ گیا وہ سمجھا کہ کوئی چور ہے جو چوری کی تلاش میں اپنے اپنے عزائم میں میں کامیاب ہونے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے لہٰذا اس نے اس کو دوڑایا وہ دوڑا اور دوڑتے دوڑتے یہاں تک کہ اس کے دو چار بیس بھی پڑی اس پر ڈنڈے بھی پڑے یہاں تک کہ وہ ایک پارک میں کود گیا بچنے کے لیے ایک باغ میں کود گیا جیسے ہی کودا تو اس دیکھا کہ اس کا محبوب وہیں پہ اس کا انتظار کر رہا بیٹھا وہ حضرت فرمایا کہ اس وہ کیا کہتا ہے کہ اے کوتوال تیرے ہر ہر ڈنڈے پر اللہ تعالیٰ کی سو سو رحمتیں نازل ہوں کہ تو نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا ورنہ میں تو ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا تمہاری وجہ سے جب میں بھاگا اور باغ میں کودا تب مجھے پتا چلا کہ یہاں میرا محبوب ہے تو بعض دفعہ یہ حالات جو آتے ہیں یہ محبوب سے ملانے کے لیے آتے ہیں اب بہرحال ہمارا ہی فائدہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم ان حالات کا پھر کیا کرتے ہیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے حالانکہ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے ومن یتق اللہ تمام وظیفوں سے بڑھ کے ایک وظیفہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالی ہر پریشانی میں سے ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے تنخواہ لٹ سکتی ہے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے پیسوں میں بے برکتی ہو سکتی ہے تقوا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے دیتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہاتھ مرتے رہ جاتے اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے جس کے پاس خزائن السماوات والارض کا جو مالک ہے جب اس سے رابطہ ہے تو پھر وہیں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے جب جسے اللہ دے اسے کون سے چھین سکتا ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے یج سکی اللہ یج جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی میں سے راستہ نکالتے ہیں وہ یا اور پھر اس کو ایسی جگہ سے اور اتنا رسک دیا جاتا ہے کہ جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور اتنا دیتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی حساب و کتاب بھی نہیں کر سکتا ومن يتوکل اللہ لیکن جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے یہ نہ دیکھے کہ یہ ویسا کر لوں گا تو یہ کیا کہے گا ویسا کر لوں گا تو یہ کیا کہے گا اگر میں ایسا کروں گا مگر کیا ہوگا اگر کی شادی ہوئی مگر سے بچہ پیدا ہوا کاش کیونکہ اگر اور مگر کا حاصل یہی ہے کاش کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں حضرت حجی میں امت کا یہ جملہ ہے کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں جب خط میں لکھا کسی سالک نے کہ حضرت فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے دعا فرما دیجیے مانا صاحب غور سے سنو آج کل جو ہے فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا امتحان ہے کیونکہ نماز بالکل پیچھے کی طرف جا رہی ہے اب لاکھ آپ گھڑیاں آگے کریں لیکن بہرحال سوتا آدمی دیر سے ہی ہے پھر اٹھتا بھی دیر سے پھر جو ہے وہ ظہر کے ساتھ پڑھتے ہیں بعد لوگ میں نے اپنی مسجد میں اعلان کیا کہ ایک اعلان اطلاع یہ ہے کہ یہاں جس طرح مغرب کی نماز میں اعلان کیا جس طرح مغرب کی نماز ہوتی ہے اسی طرح فجر کی نماز بھی مسجد میں ادا کی جاتی ہے بعض لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ شاید ان کو معلوم نہ ہو کہ فجر کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو وہ بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام اور نفاذ کریں گے اور ہم سے فجر میں جب نہیں اٹھا جاتا تو ہم آگے کیا کام کر رہا ہے نمایاں انجام دے سکتے ہیں سے جب انہوں نے کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ فجر میں آپ کھل جائے فرمایا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پر عطا فرمائے تو میں بمبئی میں تھانہ بھون سے بمبئی آ کر آپ کو جگا دیا کروں گا مقصود تو جگانا ہے آپ بھی کوئی ایسا انتظام کر لیں کہ جاگ جایا کرے کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں مند ناشیز کا شعر ابھی میں نے حضرت والا کو سنایا خانقاہ میں اور حضرت والا نے بہت پسند فرمایا کہ طاعت میں ہے یہ مطلب سنا رہا ہوں وہ شعر بعد میں آئے گا طاعت کہتے ہیں فرما برداری عبادت طاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے اور آگے ہیں تمناؤں میں پیچھے ہیں عمل میں آگے ہیں تمناؤں میں پیچھے ہیں عمل میں برکت کا ہمیں شوق ہے حرکت کی کمی ہے برکت تو چاہتے ہیں لیکن حرکت بھی تو کرنا پڑے گا دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں برکت چاہتے ہیں اور دین کے معاملے میں بھی اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو دین کے معاملے میں آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اس کے جان میں مال میں عزت و آبرو میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے کیوں ولی اللہ عزت الجمی تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ولی رسولی اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہیں عزت بھی اسی میں ہے اور دولت بھی اسی میں ہے آخرت بھی اسی میں ہے لیکن انسان جو ہے وہی بات ہے کہ فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اس شاخ کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے اور وہ منزل مقصود کہ ہے خالق لذات اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ مزہ ہے دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام السلام کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں رب سجنی احب مما یدعوننی الی یا اللہ جس طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے زیادہ محبوب نہیں بلکہ احب مجھے آپ کا قید خانہ ہے آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے محبوب ہی نہیں بلکہ احب بھی ہے حضرت والا فرما آ جن کے راستے کے قید خانے احب ہوتے ہیں ان کے راستے کے گلستہ کیسے ہوں گے مجاہدات میں جب یہ مزہ ہے تو پھر القرب کی لذت جب ملے گی تو کیا مزہ آئے گا لیکن دونوں لذتیں لذتوں کا اپنا اپنا اپنا اپنا معاملہ ہے دونوں کی دونوں لذتیں الگ الگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تعاج کی لذت تو پوری دنیا چک رہی ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی لذت صرف متقی کے حصے میں آتی ہے حج جو عمرہ تو کتنی کتنی پبلک کر رہی ہے لیکن آنے کے بعد پھر وہی زندگی چل رہی لیکن تقوا کی دولت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور جو تقوا کی دولت سے رہنا چاہتا ہے اس کو ہمت کرنی پڑے گی غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں حسرت موہانی کہتے ہیں غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں میری سوچ کی بلندی میری ہمتوں کی پستی ہاں صاحب اگر ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے میں بھی سوچتا ہوں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں ویسا بن جاؤں آج تو لوگ اس راستے میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں مرید بن جائیں گے تو کیا ہوگا اور واقعی مرید بننا آسان نہیں ہے جیسے ایک ایک گرو چیلے نے کہا کہ گرو جی مجھے اپنا چیلا بنا لو تو اس نے کہا کہ سنو چیلا بننا بہت مشکل ہے تو اس نے کہا کہ پھر گرو ہی بنا لو چیلا بننا مشکل ہے تو گرو ہی بنا لو تو اسی واقعی چیلا بننا مشکل ہے اور الرادہ تو ترک الرادہ الرادہ مریدی نام ہے اپنے ارادے ترک کرنے کا مریدی نام ہے اپنے ارادے ترک کرنے کا کسی کامل کے ہاتھوں میں ہی جینے اور مرنے کا مریدی نام ہے اپنے ارادے ترک کرنے کا پھر جیسا شیخ کہے جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے کبھی آپ نے مردے سے سنا کہ بھائی پانی زیادہ گرم ہے ٹھنڈا کر لو تو سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے وہاں سے مردہ بدست زندہ یعنی وہ کچھ کہتا نہیں ہے بس جیسے لوگ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اسی طرح مرید بن جائے پہلے جب ایسا مرید بنے گا پھر لوگوں کی مراد بنا دیا جائے گا لیکن مراد بننے کی نیت سے مرید نہ بنے بس مرید بن جائے اپنے آپ کو مٹا دے ہر گنگوئی جیسے اللہ والوں کے پاس ایک آدمی آ کے رہا دس سال اور جاتا ہوا کہہ رہا ہے کہ حضرت میں تو جا رہا ہوں مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا آپ سے کہا کہ فائدہ نہیں ہوا اور فلاں تو آیا تھا آپ نے چھ مہینے میں اس کو خلافت دے دی مجھے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا کچھ حاصل نہیں ہوا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا کہا جب یہی کہ آپ سے کچھ اللہ اللہ سیکھ لوں گا تو اوروں کو بھی بتاؤں گا یعنی پہلے ہی دکان کھولنے کی نیت سے آیا ہول سیل میں آیا دکان کھولنے کی نیت سے تو اللہ والوں کے پاس اپنے نف کو مٹانے اور اپنے اصلاح کی نیت سے آدمی جائے تو پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جرے تو کس نہ بسائے جو اپنی آپ کو جلا کے رات کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو نہیں اڑائیں گے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت والا عجیب بات فرمائی کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم اس کو پیش کر کے آپ کے فضل کی درخواست کر سکیں آپ اپنے فضل سے اپنا فضل فرما دیجیے آپ اپنی رحمت سے اپنی رحمت فرما دیجئے آپ اپنے فضل سے اپنا فضل فرما دیجئے کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں حضرت والا نے فرمایا کام بنتا ہے فضل سے اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ہمت کی صحبتوں کی توفیق عطا فرمائے نواز قیصر صاحب کی آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں اس لیے بار بار سناتا ہوں تقررا اور بڑوں کی بات ہے اللہ سے جب ایک عالم نے تقدیر کے متعلق سوال کیا اور کہا کہ اس بارے میں میں نے بہت تحقیقات اور تحقیقات کی ہیں ذرا اس کا حل بتائیے ثانوی تھانوی نے شاپی اور کافی جواب عطا فرمایا کیونکہ ان سب چیزوں کا ارتھانوی کو بہت عبور حاصل تھا فلسفہ منطق اور تقدیر وغیرہ کے مسائل پہ بہت زیادہ پھر اس کے بعد فرمایا جواب دینے کے بعد کہ مولانا یہ تحقیقات و تدقیقات قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گی وہاں تو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی خواجہ صاحب نے پوچھ لیا نواب قیصر صاحب جنہوں نے یہ بات سنائی ہمارے سامنے سنائی خانقاہ میں حضرت والا نے ان سے کہا کہ تھانہ بھون کی کوئی بات سنائے تو انہوں نے یہ بات سنائی نواب قیصر صاحب بھی آیات ہیں اور بندہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے جو سننے والا ہے یعنی اتنا معتبر واسطہ ہے کہ نواب صاحب وہی موجود تھے حکیم الامت رام اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تحقیقات و تدقیقات کچھ کام نہیں آئیں گی وہاں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی خواجہ صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی تو ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی کیسے فرمایا حضرت حکیم الامت نے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو چکی ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو چکی ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ تین بار نواب قیصر صاحب نے یہ بات فرمائی اور جو خود رو پودا ہوتا ہے وہ جھاڑ جھنکار ہوتا ہے وہ بجائے دوسروں کی اصلاح کرنے کے دین کو بدنام کرنے والا ہوتا ہے حضرت حضرت پھول پوری نے دو والا کو دکھائے ایک ادھر ایک ادھر فرمایا دونوں کے میں کیا فرق ہے فرمایا ایک تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور ایک تو ایسا ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خوبصورت لگ رہا ہے اس کا کوئی مالی ہے کوئی سنوارنے والا ہے ادھر شاخ نکل جائے اس کو کاٹ دیتا ہے جیسے بتی بڑھ جائے آدمی اس کو کاٹ دیتا ہے مریض زیادہ اچھلنے لگے تو اس کی ہوا کم کر دی جاتی ہے حیرت والا نے یہ اس میں فرمایا کہ جب گاڑی کے ٹائر میں ہوا زیادہ ہو گئی کسی نے ہوا نکلوایا تو حضرت فرمایا شیخ کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جب مرید میں ہوا زیادہ بھر جائے تو اس کو ہوا نکال کے اس کو معتدل کر دے تو حضرت نے فرمایا دیکھو ایک پلاٹ کا مالی ہے اور ایک کا مالی نہیں ہے تو جس کا مالی نہیں جھاڑ جھنکار بنا ہوا ہے اور جس کا مالی ہے اس میں اس کو دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کی اپنی حالت کیسی ہوگی جسے جس میں گل و گلزار ہیں اس کی اپنی حالت کیسی ہوگی لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح کرائے بغیر جو مسئلے بن جاتا ہے یہ میں حضرت مولانا شاہ ابر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہوں کہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک شیخ کے بعد جنہوں نے شیخ کیا ہی نہیں ان کی بات تو الگ رہی جنہوں نے اپنے پہلے شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ نہیں بنایا وہ مسلح تو کیا رہتے صالح بھی نہیں رہتے وہ مسلح تو کیا رہتے صالح بھی نہیں رہے نے فرمایا کہ اگر شیخ کا انتقال ہو جائے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے بس تین دن تک سوگ ٹھیک ہے اس کے بعد فوراً کوئی دوسرا شیخ تلاش کرو حضرت پھول پوری جیسا شیخ اس کے بعد حضرت والا نے فوراً حضرت مولانا ابراؤ صاحب کا دامن پکڑا حضرت مولانا ابراؤ صاحب جیسے لوگ زمین اور آسمان پہ رہنے والے خواجہ صاحب دامد رام اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا خواجہ صاحب سے بیت ہوئے حضرت مسیح اللہ صاحب اور اور بھی لوگوں سے حضرت نے رابطہ کیا تین چار مشاعر حضرت مولانا صاحب نے بدلے مولانا عبد الرحمان کے عمل پوری کے پاس بھی حضرت مولانا گئے پتا چلا کہ ان حضرات نے کہ بزرگوں کی تعلیم یہ تھی کہ اپنے سر پہ بڑا رکھو ورنہ بڑا نہیں رکھو گے تو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو گے اور فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگتا ہے وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب رب رب العالمین والصلاة والسلام اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم لا سبحانك كنت من اللهم ارحمهما كما صغيرا اللهم ارحمنا بترك ولا تشقنا بمعصيتك یا اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما آئندہ تمام گناہوں سے بچنا ہم سب پر آسان فرما دیجیے امت مسلمہ کی مفرت فرما دیجیے ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے یا اللہ تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے اور صدیقین کی خط منتہا تک ہم میں سے ہر ایک کو پہنچا دیجیے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عاجلہ نصیب فرما دیجیے ہمارے کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی صحت عطا فرما اور ایک سو تیس سال حضرت والا کو حیات طیبہ عطا فرمائیے صحت و عافیت کے ساتھ شرط قبول کے ساتھ دین کے کاموں کے ساتھ اور یا اللہ ہمیں ان ہستیوں کی قدردانی نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دیجیے یا اللہ لوگوں لوگوں کے حسن زن کے مطابق ہمیں بھی بنا ہمیں بھی اللہ والا بنا دیجیے خزانوں سے پوری فرما دیجیے دنیا بھی ہماری بہترین بنا دیجیے آخرت بھی بہترین بنا دیجیے اے مالک دو جہاں ہم آپ سے دونوں جہانوں کا سوال کرتے ہیں اور یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں اور اس لیے مانگتے ہیں منہ تو چھوٹا ہے بات بڑی ہے لیکن بات اس لیے بڑی ہے کہ آپ کی ذات بڑی ہے کیونکہ آپ سے کم مانگنا آپ کی شان کرم کے خلاف ہے کیا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں کیا اللہ آپ ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال کی بھی توفیق نصیب فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب